دوسرا باب توحید کے منافی اقوال و اعمال اس باب میں حسب ذیل فصلیں ہوں گی فصل اول ہتھیلی و پیالی وغیرہ پڑھ کر اور ستاروں کو دیکھ کر علم غیب کا دعویٰ کرنا فصل دوم جادو کہانت اور علم نجوم کا پیشہ فصل سوم مقابر و مزارات پر نظر و نیاز قربانی اور ہدیے پیش کرنا اور ان کی تعظیم فصل چہارم مجسمے اور یادگاری نشانوں کی تعظیم فصل پنجم دین کے ساتھ مذاق اور اس کے مقدسات کی توہین فصل ششم اللہ کے شریعت کے علاوہ دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ دینا فصل ہفتم قانون سازی اور حلال و حرام ٹھہرانے کے حق کا دعویٰ فصل ہشتم ملحدانہ تحریکوں اور جاہلی جماعتوں کی طرف انتصاب کا حکم فصل نہم زندگی کے سلسلے میں مادی نقطہ نظر فصل دہم تعویز و گنڈے اور جاڑ پھونک فصل یازدہم غیر اللہ کی قسم اللہ کے علاوہ مخلوق کا وسیلہ اور اس کی دہائی فصل اول ہتھیلی و پیالی وغیرہ پڑھ کر اور ستاروں کو دیکھ کر علم غیب کا دعویٰ کرنا غیب کا مفہوم ماضی و مستقبل کی جو چیزوں جو چیزیں لوگوں سے غائب و پوشیدہ ہو یا آنکھوں سے اوجھل ہو انہیں گیب کہا جاتا ہے ان کا علم صرف اللہ ہی کو ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ سورة النمل کہہ دو آسمان والوں میں سے اور زمین والوں میں سے اللہ کے سوا کوئی گیب کی باتیں نہیں جانتا گیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و کو ہے حاشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور جو شخص تم سے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں تو اس نے جھوٹ کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا یہ روایت صحیح بخاری کی ہے اسی طرح صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے لیکن وہ اس طرح ہے تین باتیں ہیں جس نے ان میں سے کوئی ایک بات بھی کہی اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا جس نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا جس نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ میں سے کچھ چھپا لیا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا جس نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا وہی الہی آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کی خبر دیتے ہیں تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں سے کسی کو بھی اللہ کے سوا گیب کا علم نہیں ہے حاشہ مکمل ہوا غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و کو ہے پھر وہ اپنے اس غیبی علم میں سے اپنے انبیاء و رسول میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت و مصلحت کی بنا پر عطا کرتا ہے ارشاد ارشاد باری ارشاد باری تعالیٰ ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضا من رسول سورة الجن وہی غیب کی باتیں جان جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جس کو وہ پسند فرمائے یعنی غیبی امور میں سے کچھ کا علم صرف اسی کو عطا ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے لہذا اس چنیدہ و برگزیدہ بندہ کو وہ جتنا چاہتا ہے علم غیب میں سے عطا کرتا ہے اس لیے کہ ایک نبی کو معجزات کے ذریعے اپنی نبوت کی دلیل پیش کرنی پڑتی ہے انہی معجزات میں سے اس غیب کی خبر دینا بھی ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس کو مطلع فرماتا ہے اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی فرستادہ فرشتہ و انسان دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے واضح دلائر کی بنیادوں پر کہا جا سکتا ہے کہ کوئی تیسری مخلوق اس میں شریک نہیں ہوتی لہذا انبیاء و رسول کو چھوڑ کر اگر کسی کو کسی بھی وسیلہ و سبب کی بنا پر علم غیب کا دعویٰ ہے تو وہ جھوٹا و کافر ہے چاہے اس کا دعویٰ ہتھیلی پڑھ کر ہو یا پیالی پڑھ کر یا پھر کہانت و جادو اور علم نجم وغیرہ کے ذریعے اس طرح کی چیزیں آج بہت سارے شعبدہ باز اور فریبی لوگوں کی طرف سے سامنے آ رہی ہے جو عموماً گم شدہ چیزوں کے بارے میں خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں بعض امراض کے غلط اسباب و علل بتاتے ہیں عموماً جن کا کہنا ہوتا ہے فلاں نے تم کو کچھ کر دیا ہے لہذا اس کی وجہ سے تم بیمار پڑے ہو ایسا جن و شیاطین کی خدمت حاصل کرنے پر بھی ہوتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں فلاں عمل کے ذریعے یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے اس طرح کی ساری چیزیں سراسر فریب و جھوٹ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں ترجمہ ہر کاہن کے پاس شیاطین میں سے ایک موکل ہوتا ہے موکل ہوتا ہے جو اسے آسمان سے چرا کر بہت سی پوشیدہ چیزوں کے بارے میں بتا دیتا تھا اس میں بھی وہ سچ کے ساتھ جھوٹ ملا کر بتاتا تھا انہی موکل شیطانوں شیطانوں میں سے بعض تو پھل فروٹ ملائی اور کھانے وغیرہ بھی حاضر کر دیتا تھا اور ان میں سے بعض تو اپنے موکل کے سہارے مکہ مدینہ اور بیت المقدس اور دیگر مقامات مقدسہ تک اڑ کر چلا جاتا تھا مجموعت التوحید غیب گیب سے متعلق اس طرح کی خبر خبر دہی علم نجوم کے ذریعے بھی ہوتی ہے اس میں فلک کے ستاروں کو دیکھ کر زمین کے حوادث پر استدلال کیا جاتا ہے جیسے ہوا چلنے کے اوقات بارش کا وقت قیمتوں میں اتار قیمتوں میں اتار چڑھاؤ وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں نجومیوں کا دعویٰ ہے کہ ستاروں کی گردش ان کی چال و رفتار اجتماع و افتراق کو دیکھ کر معلوم کیا جا سکتا ہے ان کا کہنا ہے جس نے فلاں ستارہ پر شادی کی تو اس کے ساتھ فلاں چیزیں پیش آئے گی جس نے فلاں ستارہ کے وقت سفر کیا تو اس کو فلاں فلان امور کا سامنا ہوگا فلاں فلاں ستارہ کے وقت جس کے ہاں پیدائش ہوئی اس کو برکت و نحوست میں سے فلاں فلاں چیزیں حاصل ہوں گی آج کل کچھ فحش رسائل و جرائد میں اس طرح کی واحیات چیزیں ستاروں اور ستاروں سے متعلق قسمت کے بارے میں خوب چھپ رہی ہے حاشہ افسوس کے بعض <clears throat> افسوس کے بعض اخبارات میں بھی اس طرح کی چیزیں چھپ رہی ہے جس کے مالک پرنٹر پبلشر اہل حدیث ہے اور جن کو بعض مستند علماء کی سرپرستی بھی حاصل ہے اور دین کے نام پر دنیا کمانے کی حوث نے ان کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے ان کا خیال ہے کہ یہ سب حالات جدید ہے اور اس سے مسلک سلف کا فروغ ہو رہا ہے ہاشہ مکمل ہوا ہمارے یہاں بعض گوار ان پڑھ اور کمزور ایمان والے اس طرح کے نجومیوں کے پاس جاتے ہیں ان سے اپنی زندگی کے مستقبل کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں شادی سے متعلق بھی مستقبل کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اس سلسلے میں شریعت کا واضح بیان ہے کہ جو کوئی بھی علم غیب کا دعویٰ کرے گا یا دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کرے گا وہ سراسر مشرق و کافر ہوگا حاشیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کو صحیح سمجھا یا اپنی بیوی سے حالت حیض میں جمع کیا یا بیوی کے دبر میں جمع کیا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بے پرواہ ہے حدیث کے الفاظ یہ ہے اس کا مفہوم آپ کو بیان کیا گیا ایک حدیث میں یوں ہے جو شخص کسی عراف یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کو سچ سمجھا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تعلیمات کا انکار کیا ہاشا مکمل ہوا یعنی علمی گیپ کا دعویٰ کرے گا یا دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کرے گا وہ سراسر مشرق و کافر ہوگا اس لیے کہ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں شرکت کا دعویٰ کرتا ہے ستارے اللہ تعالیٰ کی مطیب و فرما بردار مخلوق ہے ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ نیک فال و بد فال موت و حیات کسی چیز پر دلالت نہیں کرتے حاشہ حافظ اماد الدین ابوالفدا اسماعیل بن کثیر دمشقی لکھتے ہیں یعنی ابن کثیر لکھتے ہیں قطادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو تین مقصد کے لیے بنایا ہے آسمان کی زینت کے لیے رہنمائی کے لیے شیطانوں کو مارنے کے لیے جس نے ان کے بارے میں کوئی اور بات کہی اس نے اپنی جانب سے کہا اور غلط کہا اور ایسی بات کہی جس کا اسے علم نہیں ہے واقعہ یہ ہے اللہ کے احکام سے ناواقف واقف لوگوں نے اس سے کہانت کا جال پھیلا دیا ہے وہ کہتے ہیں جو فلاں فلاں ستارے کے وقت نکاح کرے گا تو یہ فائدہ اور نقصان ہوگا اور جو اس اس ستارے کے وقت سفر کرے گا تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا جو فلاں فلاں ستارے کے وقت پیدا ہوگا تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا یعنی وہ لمبا ہوگا ناٹا ہوگا خوبصورت ہوگا بدصورت ہوگا گورا ہوگا کالا ہوگا غور کیجئے کہ ان ستاروں جانوروں اور پرندوں کو علم گیب کیسے حاصل ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان و زمین میں موجود کسی کو بھی اللہ کے سوا گیب کا علم نہیں ہے حاشہ مکمل ہوا یہ سب ان شیاطین کی حرکتیں ہیں جو آسمان کی خبریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں فصل دوم جادو کہانت اور علم نجوم کا پیشہ یہ سارے اعمال و امور حرام اور شیطان کے ایجاد کردہ ہے یہ عقیدہ میں خلل ڈالتے ہیں یا اس میں نقص پیدا کرتے ہیں اس لیے کہ یہ چیزیں بغیر شرکیہ اعمال کے حاصل نہیں ہوتے پوائنٹ فرسٹ سحر جادو ایک سفلی عمل ہے جس کے اسباب بہت ہی پوشیدہ و باریک ہوتے ہیں اسے سحر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سفلا سفلی اعمال سے وجود میں آتا ہے جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی سحر میں منتر جھاڑ پھونک کچھ کلمات جڑی بوٹی و دونی وغیرہ سب شامل ہوتے ہیں سحر کے وجود میں کوئی شک نہیں بعض سحر دلوں میں اثر کرتا ہے اور بعض جسموں میں جس کے اثر سے آدمی بیمار بھی پڑ جاتا اور بعض مر بھی جاتے ہیں اس سے انسان اور اس کی بیوی کے مابین تفریق بھی کر دی جاتی ہے سحر کا اثر اللہ تعالیٰ کی تقدیری و کائناتی اجازت سے ہے یہ سراسر شیطانی عمل ہے بعض لوگ تو سحر سیکھنے کے لیے شرک اور اروا خبیصہ سے تقرب کے بہت سے مراحل طے کرتے ہیں پھر شرک کے ذریعے ان اروا خبیصہ کی خدمت حاصل کرتے ہیں اسی لیے شریعت نے شرک کے زمن میں اس کا تذکرہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سات مہلک چیزوں سے بچو لوگوں نے سوال کیا یہ سات چیزیں کیا ہے اے اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور سحر صحیح بخاری اور صحیح مسلم اول اس میں شیاطین کی خدمت حاصل کی جاتی ہے شیاطین سے تعلق قائم کیا جاتا ہے شیاطین کی خدمت میں ان کی محبوب و مرغوب چیزیں پیش کی جاتی ہے تاکہ وہ جادوگر کی خدمت میں لگا رہے جادو شیاطین کی تعلیمات میں سے ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ولاکن شیاطین الناس السحر سورة البقرہ بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے دوم اس کے شرک ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس میں علم گیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کار ہونے کا بھی دعویٰ ہوتا ہے جو سراسر کفر و دلالت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا اشْتَرَاهُمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ سورة البقرہ اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں جب معاملہ ایسا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سراسر و شرک ہے جو عقیدے کے خلاف ہے ایسی حرکتوں کے ارتکاب کرنے والے کا قتل واجب ہے جیسے اکابر صحابہ کی ایک جماعت نے جادوگروں کو قتل کیا ہے آج کل لوگ جادو اور جادوگروں کے معاملے میں سستی اور ڈھیل برتنے لگے ہیں بلکہ اسے اب ایسا فن شمار کر لیا گیا ہے جس پر لوگ فخر کرتے ہیں اور اصحاب فن کی ہمت افزائی کے لیے انہیں بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں اور جادوگروں کے اعزاز میں محفلیں جمتی ہے ہزاروں شائقین کو دعوت دے کر ان کی جادوگری دکھائی جاتی ہے ان کے مابین مقابلے کرائی جاتے ہیں یہ ساری حرکتیں دین سے ناواقفیت اور عقیدہ کے معاملہ میں غفلت و لاپرواہی کا نتیجہ ہے جس سے کچھ کھلاڑیوں کو دین کی مسلمات سے کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے کاہن و نجومی کی شعبدہ بازیاں ان دونوں میں علم غیب اور غیبی امور سے واقفیت کا دعویٰ کیا جاتا ہے جیسے آئندہ زمین میں کیا ہونے والا ہے پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا گمشدہ چیز کہاں ہے وغیرہ ان سب امور میں شیاطین کی خدمت حاصل کی جاتی ہے خاص طور پر ان شیاطین کی جو آسمانوں سے خبریں چراتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حل انب على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون سورة الشعراء اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا کر ڈال دیتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں یہ سب کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ شیطان فرشتوں کی باتوں میں سے کچھ چوری چھپے سن لیتا ہے اور کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے پھر کاہن اس بات میں اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے پھر لوگ اس ایک سچ بات کی وجہ سے اس کی ساری جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں جبکہ علم غیب کی معرفت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے لہذا کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ کہانت یا دیگر ذرائع سے وہ اس علم میں اللہ تعالیٰ کا شریک ہے یا ایسا کہنے والا کہنے والے کی تصدیق کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک کار کا اقرار کرتا ہے خود کہانت شرک سے خالی نہیں اس لیے کہ اس میں شیاطین کو اس کی محبوب چیزیں پیش کی جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک ہے اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم میں مشارکت و شرکت کا دعویٰ کیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی علوہیت میں بھی شرک ہے اس لیے کہ اس میں عبادت کے ذریعے غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس آتا ہے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے وہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اترا اس کا منکر ہے ابو داود و مسند احمد حاشہ صحیح مسلم احمد بیحقی کے وہاں میں ایک روایت اس طرح ہے جو کسی جو شخص کسی عراف کے پاس گیا اور اس سے غیب کی کوئی بات معلوم کی تو اس کی چالیس رات کی نماز مقبول نہ ہوگی ہاشہ مکمل ہو آج اس طرف توجہ دینے اور لوگوں کو متبع متبع کرنے کی ضرورت ہے کہ جادوگر کاہن اور عراف و نجومی سب کے سب آج ہمارے عقیدے سے کھیل رہے ہیں جو اپنے آپ کو اطباء کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں اور مریضوں کو غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز اور قربانی کا حکم دیتے ہیں مثلاً فلاں فلاں صفت کا بکرا یا مرغا ذبح کیجیے یا پھر مریضوں کے لیے شرکیہ تلاسم اور شیطانی تعویذ لکھتے ہیں پھر اس کو تختیوں میں محفوظ کر کے مریضوں کی گردنوں میں لٹکاتے ہیں یا گھر کے صندوق میں رکھواتے ہیں اسی طرح بعض تو غیب کی خبر دینے والے اور گمشدہ چیزوں کا پتہ بتانے والے کی حیثیت سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں پھر جاہل و گوار لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور گمشدہ چیزوں سے متعلق ان سے پوچھتے ہیں یہ انہیں ان کی خبر دیتے ہیں یا اپنے شیطانی موکلوں کے ذریعے حاضر کر دیتے ہیں اسی طرح بعض حضرات صاحب کشف و کرامات اور ولی بن کر نمودار ہوتے ہیں مثلا آگ ان پر اثر نہیں کرتی اور نہ ہی ہتھیار سے انہیں چوٹ لگتی ہے کبھی کبھی یہ اپنے آپ کو گاڑی کے نیچے ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ بہت طرح کے شعبدہ بازیاں دکھاتے ہیں جو دراصل جادو اور شیطانی اعمال ہوتے ہیں تاکہ لوگ فتنہ و فساد میں مبتلا ہو یا پھر یہ سب خیال اعمال خیالی اعمال ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ خفیہ ہیلے ہے جو مہارت کے ساتھ لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں جیسے فیراؤن کے جادوگروں نے لاٹھی اور رسی کے جادو دکھائے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کچھ بتائی احمدی رفائی جادوگروں کے ساتھ مناظرہ میں فرمایا تھا شیخ بتھائی رفائی نے بلند آواز میں کہا ہمارے ایسے ایسے احوال و قوائف ہیں پھر خارق عادات چیزوں مثلا آگ وغیرہ کے اثرات کے اضالہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہمارے ان احوال کو تسلیم کیا جانا چاہیے اس پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بلند آواز میں اور غصہ ہو کر شیخ رفائی سے فرمایا ترجمہ میں دنیا کے مشرق و مغرب کے ہر احمدی سے کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے آگ میں جو کچھ کیا بے آئین ہی اسی چیز کو میں بھی کر سکتا ہوں اور اس میں جو جل جائے گا اس کو شکست کھانی پڑے گی بلکہ میں بھی بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے جسم اور گرم پانی سے دل جائے دیے جائیں گے یہ سن کر یہ سن کر عمرائے سلطنت اور عام لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو میں نے کہا ان لوگوں کے کچھ ہیلے بہانے ہیں جن کے ذریعے یہ آگ میں گھس جاتے ہیں مثلا مینڈا کا تیل ناریل کا چھلکا اور تلک پتھر وغیرہ سے کچھ تیار کر کے جسم پر مل لیتے ہیں یہ سن کر لوگوں نے شور مچایا اس پر اس شخص نے آگ میں گھسنے کی اپنی قدرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم اور آپ کٹہرے میں لپیٹ دیے جائے اور ہمارے جسموں کو کبریت سلائی سے مل دیا جائے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر بار بار میں تقاضا کرتا رہا اس پر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ قمیض قمیص نکالے میں نے کہا ابھی نہیں یہاں تک کہ ہم گرم پانی اور سرکہ سے نہا لے پھر انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اپنے وہم کا اظہار کیا اور کہا جو امیر کو چاہتا ہے جو امیر کو چاہتا ہے وہ لکڑی حاضر کرے یا لکڑی کا گٹھا حاضر کرے اس پر میں نے کہا لکڑی لاتے لاتے دیر ہو جائے گی لوگ منتشر ہو جائیں گے اس سے اچھا ہے کہ ایک کندیل جلا دی جائے پھر میں بھی اور تم بھی دونوں اسی میں اپنی اپنی انگلیاں ڈالیں گے اور یہ عمل انگلیوں کو دھونے کے بعد ہوگا اس پر جس کی انگلی جلے گی اللہ تعالیٰ کی اس پر لانت ہوگی یا وہ مغلوب ہوگا جب میں نے یہ بات کہی تو وہ بدل گیا اور ذلیل و خوار ہوا یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کے فریب کار اس قسم کے مکر و فریب اور خفیہ ہیلوں سے عام لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں فصل سوم مقابر و مزارات پر نظر و نیاز قربانی اور ہدیے پیش کرنا اور ان کی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے سارے راستے بند فرما دیے ہیں اور شرک اور شرکی اعمال سے بڑی طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو باخبر کر دیا ہے اس سلسلہ کا پہلا دروازہ مقابر ہے لہذا قبر پر جانے اور وہاں دعا کرنے کے ایسے ضابطے بنا دیے ہیں کہ آدمی شرک سے محفوظ ہو جائے اور اولیاء و صالحین کی محبت و عقیدت میں گلو سے باخبر ہو جائے پوائنٹ فرسٹ اولیاء و صالحین کی عقیدت میں گلو سے خبردار کیا گیا اس لیے کہ ان کی عقیدت میں گلو ہوتے ہوتے ان کی عبادت ہونے لگتی ہے ارشاد نبوی ہے گلو سے بچو اس لیے کہ تم سے پہلے جو ہلاک ہوئے وہ دین میں گلو کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک و برباد ہوئے ہیں نسائی مسند احمد ایک اور جگہ ارشاد ہے میری تعریف میں گلو و مبالغہ نہ کرو جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے لیے کیا میں بندہ ہوں لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو صحیح بخاری پوائنٹ سیکنڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے اور اس پر تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے جیسے کہ حضرت ابو الحیاج الاسدی سے روایت ہے آپ کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کیا تمہیں میں اس مہم کے لیے نہ بھیجوں جس مہم کو سر کرنے کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ یہ کہ جہاں کہیں کوئی مجسمہ نظر آئے اسے توڑ ڈالو اور جہاں بھی اونچی قبر دیکھو اس کو برابر کر دو صحیح مسلم اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اور اس پر تعمیر کرنے سے سختی کے ساتھ روکا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے اور اس پر بیٹھنے یا اس پر چھت تعمیر کرنے سے منع فرمایا صحیح مسلم پوائنٹ تھرڈ قبروں کے پاس نماز پڑھنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ برابر اپنی چادر منہ پر ڈالے رہتے جب اس سے تکلیف محسوس کرتے تو کھول دیتے اس حالت میں آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت ہو کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا آپ اپنی امت کو اس چیز سے خبردار فرما رہے تھے اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ اپنی قبر کو نمایاں فرماتے لیکن آپ کو خدشہ تھا کہ لوگ اسے مسجد نہ بنا لے صحیح بخاری و صحیح مسلم نیز فرمایا اچھی طرح سن لو کہ تم سے پہلے کی قومیں اپنی انبیاء و صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لیتی تھی خبردار قبروں کو سجدگاہ نہ بنانا میں تمہیں اس چیز سے روک رہا ہوں صحیح مسلم قبروں کو مسجد بنانے کا صاف مطلب ہے قبروں پر نماز پڑھنا چاہے اس پر مسجد نہ بنائی گئی ہو لہٰذا ہر وہ جگہ جسے نماز کے لیے مخصوص کی جائے گی وہ مسجد ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زمین میرے لیے سجدگاہ اور پاکیزہ بنا دی گئی ہے صحیح بخاری اکثر لوگوں نے ان احکامات کی مخالفت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے ان کا ارتکاب کیا ہے اس طرح وہ شرک اکبر و اعمال شرکیہ میں مبتلا ہو گئے ہیں قبروں پر مساجد مزارات و مقام و مقامات بنا لیے ہے اور ان پر شرک اکبر کے اعمال ہو رہے ہیں نظر و نیاز ہو رہا ہے اصحاب قبر سے منت و مناجات اور دعا و استغاثہ سب کچھ ہو رہا ہے علامہ ابن قیم و رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مقابر سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور لوگوں کے موجودہ اعمال کے مابین جمع کرنے کی کوشش کرنے کوشش کرے تو جمع بین الزدین کا احساس ہوگا دو ایسی چیزیں دو ایسی چیزوں کا جمع کرنے والا ہوگا جو کبھی جمع نہیں ہو سکتے ترجمہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزار کے پاس نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے لیکن یہ لوگ وہاں ضرور نماز پڑھتے ہیں انہیں مسجد بنانے سے روکا ہے لیکن یہ ضرور مسجد بناتے ہیں اور انہیں مشاہد یادگار کا نام دیتے ہیں تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کا مد مقابل بنا دے قبروں پر چراغ جلانے سے روکا ہے لیکن یہ لوگ ضرور قبرستان میں چراغا کرتے ہیں بلکہ قبر پر چراغا کرنے کے لیے جائیداد تک وقف کر دیتے ہیں قبرستان یا قبر سے متعلق جشن منانے یا خوشی کا دن منانے سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے لیکن یہ حضرات ٹھیک عید و بکر عید کی طرح مقابر و مزارات میں عید و جشن اور عرس مناتے ہیں قبروں کو برابر کرنے کا حکم ہے جیسے کہ حضرت ابو الحیاج الاسدی سے روایت ہے ان کا کہنا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کیا میں تم کو اس مہم کے لیے نہ بھیجوں جس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا وہ یہ کہ جہاں کہیں بھی کوئی تصویر دیکھو مٹا دو اور جہاں کہیں کوئی اور کوئی اونچی قبر دیکھو اس کو برابر کر دو صحیح مسلم میں اور ایک روایت حضرت سمامہ بن شفیع سمامہ بن شفیع سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم فضالہ بن عبید کے ساتھ سرزمین روم میں برودس نامی جگہ پر تھے کہ ہم میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اس کے دفن کے وقت حضرت فضالہ نے اس کی قبر کو برابر کر دینے کا حکم دیا پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو برابر کر دینے کا حکم دیا ہے جبکہ قبوری لوگ ان دونوں حدیثوں کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں گھر کی طرح قبروں کو اونچی کرنے اور ان پر کبہ بنانے پر لگے ہوئے ہیں پھر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قبروں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عوامر و نواہی اور آج کے قبوری حضرات کی من گھڑت شریعت کو دیکھو تو دونوں کے مابین کتنا فرق نظر آئے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کہ یہ وہ مفاسد ہے جن کا شمار مشکل ہے پھر آپ نے ان مفاسد کا قدر تفصیلی تذکرہ کیا ہے یہاں تک کہ آخر میں فرمایا ترجمہ زیارت قبور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اس کے متعلق جو ضوابط رکھے ہے وہ صرف آخرت کو یاد دلانے کے لیے اور صاحب قبر کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنے کے لیے یعنی اس کے لیے دعا کی جائے اس کے لیے اللہ سے رحمت کی درخواست کی جائے اس کے لیے استغفار کیا جائے اور آفیت کی دعا کی جائے ان باتوں کی وجہ سے زیارت کرنے والا اپنے لیے بھی بلائی کرتا ہے اور میت کے لیے بھی لیکن قبوری مشرکوں نے معاملہ کو بالکل پلٹ دیا دین کو سرے سے بدل دیا زیارت کا اصلی مقصد شرک کو بنا لیا لہذا میت سے اور میت کے واسطہ سے دعا کی جاتی ہے اسی کے توسل سے اپنی ضروریات مانگی جاتی ہے ان کے واسطہ سے برکت نازل کی جاتی ہے دشمنوں پر نصرت کی دعا کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ ان سب حرکات کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ اور میت کو فائدہ پہنچانے کے بجائے الٹے نقصان پہنچا رہے ہیں اس میں اگر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی شریعت اسلامیہ کی برکت سے محرومی تو ہو ہی جاتی ہے ان سب سے یہ حقیقت کھول کر سامنے آ جاتی ہے کہ مقابر و مزارت پر نظر و نیاز پیش کرنا قربانی کرنا شرک اکبر ہے جس کا اصلی سبب قبر سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور عمل کی مخالفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر سے منع فرمایا ہے ان پر مسجد بنانے سے روکا ہے اس لیے جب ان پر کبے بنائے جائیں گے تو پھر ان کی چاروں طرف سجدے شروع ہو جائیں گے یا لوگ نماز پڑھنے لگیں گے جس سے لوگ سمجھیں گے کہ اہل قبر نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں اور جو ان سے مدد چاہتے ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں وہ ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں یہ سوچ کر یہ جاہل لوگ خوب نظر و نیاز پیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ قبریں آج بدھ کی شکل اختیار کر چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہیں انہی کی عبادت کی جا رہی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ لا تجل قبری وسن اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا جس کی پرستش کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس لیے کی تھی کہ آپ کی قبر کے علاوہ بہت سی قبروں کا ایسا حال ہونے والا تھا آج عالم اسلام کا جو حال ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کو اللہ تعالیٰ نے شرک کی شائبہ سے بچا رکھا ہے اگرچہ آج بھی بعض جہلا و اہل خرافات آپ کی ہدایات کی مخالفت کر ڈالتی ہے لیکن روز اتھر تک نہیں پہنچ پاتے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز اتھر آپ کے گھر میں ہے وہ مسجد میں نہیں ہے اس کے چاروں طرف دیواریں چن دی گئی ہے جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشار میں فرمایا ترجمہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول کر لی اور اس کو تین دیواروں سے گیر دیا ہے فصل چہارم مجسمے اور یادگار نشانیوں کی تعظیم کا حکم تماثیل تمثال کی جمع ہے جس کی معنی مجسمہ کی ہے اسے مراد انسانی یا حیوانی یا دیگر روح جاندار کی شکل کا مجسمہ ہے اور نصب نصبہ کی جمع ہے جس کی معنی نشانی جھنڈا اور پتھر کی ہے مشرقین عرب ان نشانیوں کے پاس قربانی کیا کرتے تھے یادگار نشانیوں سے مراد وہ انسانی مجسمے ہے جو مختلف میدانوں اور سڑکوں کے کنارے کسی لیڈر و عظیم شخص کی یادگار میں نصب کیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کی تصویر بنانے سے منع فرمایا ہے خاص طور پر معزز اشخاص کی جیسے علماء کرام شاہیا شاہانی نظام زاہدانی باصفا روسائی مملکت زعمائی اصلاح وغیرہ ہوں چاہے یہ تصویر کسی تختی کاغذ دیوار یا کپڑے پر ہاتھ سے بنائی گئی ہو یا پھر آج کل کے کیمرے سے یا کسی چیز پر کندہ کی گئی ہو یا مجسمے کی شکل میں بنائی گئی ہو ہر صورت میں یہ حرام ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار وغیرہ پر تصویر لٹکانے کسی جگہ مجسمہ قائم کرنے یا یادگار نشانی رکھنے سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ یہ شرک کا ذریعہ بنتا ہے پہلا شرک جو اس سرزمین میں واقع ہوا ہے وہ تصویر اور مجسمہ نصب کرنے کی وجہ سے ہوا ہے وہ اس طرح کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ نیک لوگ تھے جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کو بڑا غم ہوا لہذا شیاتی نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے نصب کر دو اور ان پر ان کا نام لکھ دو لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن وہ مجسمے اس وقت پوجے نہیں گئے تھے یہاں تک کہ جب وہ نسل ختم ہو گئی اور لوگ ان نشانیوں کی حقیقت کو بھول گئے تو ان کی پرستش شروع ہو گئی حاشیہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا ہے کہ جو بت قوم نوح میں پوجے جاتے تھے بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے ود دومت الجندل میں بنی کلب کا بت تھا سوا بنی حزیل کا یگوس مراد کا اور مراد کی شاخ بنی غطیف کا جو وادی جرف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے یعوق بنی حمدان کا بت تھا نصر حمیر کا بت تھا جو ذوالقلا کی آل میں سے تھے یہ پانچوں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کے بت قائم کر لے اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ لے چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور ایسا ہی کیا اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور علم لوگوں میں نہ رہا تو ان کی پوجا ہونے لگی حاشہ مکمل ہوا ان کی پرستی شروع ہو گئی پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے لوگوں کو ان مجسموں کی وجہ سے ظاہر ہونے والے شرک سے روکا تو لوگوں نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں نصب کردہ مجسموں کی عبادت پر مصر رہے جو بعد میں بت بن گئے آیت کریمہ ہے وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا سورہ نو اور کہنے اللہ کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود اور سوا اور یگوس اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا یہ سب ان لوگوں کے نام ہے جن کے مجسمے بنائے گئے تھے تاکہ ان کی یادگار باقی رہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت قائم رہے ہمیں عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہے کہ آخرکار ان مجسموں کو نصب کرنے کا انجام کیا ہوا لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے اللہ تعالیٰ کی انبیاء و رسولوں کی نافرمانی کی جس کے سبب وہ طوفان سے ہلاک ہو گئے اللہ تعالیٰ اور خلق اللہ کے نزدیک معتوب و مغزوب ہوئے اس نتیجے سے تصویر کھچوانے اور مجسمے نصب کرنے کی خطرناکی کو معلوم کیا جا سکتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کھینچنے والوں یا بنانے والوں پر لانت بھیجی ہے صحیح بخاری اور یہ خبر دی ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن سب سے زیادہ خطرناک عذاب میں مبتلا ہوں گے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں کو مٹانے کا حکم اور یہ خبر دی کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہوتی ہے اور یہ سب کچھ تصویر کی خطرناکی اور اس کی فتنہ و فساد اور امت مسلمہ کے عقیدے میں اس سے بگاڑ پیدا ہونے کی وجہ سے ہے اس طرح کے مجسمے چاہے پارک میں نصب کیے جائے یا سڑک یا سڑک پر سڑک پر یا عام میدانوں میں یہ ہر حال میں شریعت کے نزدیک حرام ہے اس لیے کہ یہ شرک اور عقیدہ کے فساد کی بنیاد ہے اگر آج کفار اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو قابل تعجب نہیں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں جس کی وہ حفاظت کرے لیکن ہم مسلمانوں کو ان کے ان مشرکان اعمال کی نقل نہیں کرنا چاہے اس لیے کہ ہمارے پاس عقیدہ و ایمان ہے جو ہماری قوت کا سرچشمہ ہے فصل پنجم دین اسلام کے ساتھ مذاق اور اس کی مقدسات کی توہین کا حکم دین کے ساتھ مذاق و استحضاء کرنے والا مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ اللہ و آیاتی وَرَسُولِهِ و رسول ہی تَعْتَذِرُوا تم تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ تم بہ توبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے ہو بہانے مت بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو اس آیت کریمہ سے صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور نشانیوں کی ساتھ کفر ہے جو شخص بھی ان امور میں سے کسی ایک کے ساتھ مزا کرے گا وہ مذکورہ بالا تمام امور کے ساتھ مزہ کرنے والا شمار کیا جائے گا منافقوں کا ریکارڈ ہی یہی تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ مزہ کیا کرتے تھے جن کی وجہ سے یہ آیت کریمہ اتری اس لیے کہ ان امور کے ساتھ مذاق ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے لہذا جو لوگ توحید باری تعالیٰ کو مذاق بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر مردوں کو پکارنے کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جب توحید کا حکم دیا جاتا ہے اور شرک سے روکا جاتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا خُزُوَا أَحَازَ الَّذِي اللَّهُ إِن كَادَ او عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا سورة الفرقان اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمر بنا کر بھیجا ہے اور تو کہیے کہ ہم جمے رہے ورنہ انہوں نے تو ہمیں ہماری معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں شرک سے منع فرمایا تو وہ رسول اللہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے اس زمانے سے لے کر آج تک مشرقین برابر انبیاء کرام کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں انہیں بیوقوف گمراہ پاگل کے القب سے نوازتے رہتے ہیں اور یہ صرف اس لیے کہ وہ انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں دراصل ان کے دلوں میں شرک کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے اسی طرح ان لوگوں میں جو مشرقین سے قریب ہے یہی چیز پاؤ گے انہیں بھی جب توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ مزاق کرنے لگتے ہیں اس لیے کہ ان کے دل میں بھی عظمت شرک گر کر چکی ہوتی ہے ارشاد الہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ سورة البقرہ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ کے بجائے کسی مخلوق کو اسی طرح چاہنے لگے جس طرح اللہ کو چاہا جاتا ہے تو وہ مشرق ہے اللہ واسطے محبت اور اللہ کے ساتھ محبت میں ہمیں فرق کرنا ہوگا لہذا جن لوگوں نے مقابر و مزارت کو بت بنا لیے ہیں انہیں دیکھو گے کہ وہ توحید باری تعالیٰ اور اس کی عبادت کا مذاق اڑاتے ہیں اور جن غیر اللہ کو اپنے لیے سفارشی بنا رکھا ہے ان کے بے حد تعظیم کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک اللہ کے نام جوٹی قسم کھا سکتا ہے لیکن اس کی جرت نہیں کر سکتا کہ اپنے شیخ کے نام جوٹی قسم کھا لے ان میں سے بہتوں کے اندر یہ عقیدہ بیٹھا ہوا ہے کہ شیخ سے مدد چاہنا چاہے وہ اس کی قبر کے پاس یا کسی دوسری جگہ پر مسجد میں صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے سے زیادہ مفید و کارآمد ہے اسی عقیدہ کی وجہ سے توحید کے طرف جھکنے والوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جو مسجدوں کو گراتے ہیں اور درگاہوں کی تعمیر کرتے ہیں اور ان کو آباد کرتے ہیں یہ سب کچھ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نشانی اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جائے اور شرک کی تعظیم کی جائے مجمع الفتح آج جتنے بھی قبر پرست ہیں سب کے سب اس میں مبتلا ہے و استحضاء کی قسمیں مذاق و استحضاء کی دو قسمیں ہیں پوائنٹ فرسٹ مذاق سری یعنی کھلا ہوا مذاق یہ ایسے مذاق کرنے والے ہیں جن کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے مثلا ان کا کہنا کہ ہم نے اپنے ان علماء کی طرح خوش خوراک جھوٹے اور جنگ کے وقت بزدل نہیں دیکھے یا اسی طرح کے دیگر جملے جو مزہ کرنے والے عموماً دہرائے کرتے ہیں اسی طرح بعض کا کہنا کہ یہ تمہارا دین پانچواں دین ہے یا کسی کا کہنا کہ تمہارا دین جوٹا دین ہے اسی طرح جب نیکی کا حکم دینے والے اور بوراوے سے روکنے والے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ بطور مزہ کہتے ہیں لو تمہارے دینی بائی آ گئے اس طرح کے ہزاروں طریقے ہیں جن کے ذریعے وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں پھر جن کے مذاق پر آیت کریمہ نازل ہوتی ہو اس کی شناعت کا کیا کہنا پوائنٹ سیکنڈ غیر سری مذاق یعنی کنایا و اشارہ کا مذاق یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں جیسے آنکھ کا اشارہ زبان کا نکالنا ہونٹ کا پھیلانا تلاوت کلام پاک یا سنت نبی کی پڑھنے یا امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کے وقت ہاتھ کا دبانا وغیرہ اسی طرح کی مذاق میں یہ کلمات بھی داخل ہے اسلام بیسویں صدی کے لیے موضوع نہیں یہ تو قرون وسطی کے لیے صحیح تھا اسلاف تخلف و رجت پسندی کی علامت ہے حدود و سزا کے معاملے میں اس کے اندر بہت ہی زیادہ سختی سنگ دلی اور و بربریت ہے اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے اس کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں اس لیے کہ اس نے طلاق کو جائز قرار دیا ہے متعدد زوجات متعدد بیوی رکھنے کو جائز قرار دیا اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ آج کا انسانی قانون لوگوں کے لیے اسلامی قانون سے بہتر ہے اسی طرح جو لوگ توحید کی طرح بلاتے ہیں قبر پرستی و شخصیت پرستی سے روکتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ انتہا پسند ہے یا مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں یا پھر یہ وہابی ہے یا یہ پانچویں مذہب کے پیروکار ہے اسی طرح کے ہزاروں اقوال ہے جو سب کے سب دین اور اہل دین اور عقیدہ صحیح کے ساتھ مذاق و احتجا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اسی طرح کسی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے کو بھی مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں بال میں دین نہیں ہے یعنی داڑھی کے ساتھ مزہ کے طور پر یہ کہا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک فصل ششم اللہ کی شریعت کے علاوہ دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ دینا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی عبادت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے احکامات کے سامنے سارے تسلیم کھم کر دے اس کی نازل کردہ شریعت سے خوش و راضی ہوں اور اقوال و افعال اصول و فرو لڑائی جھگڑے اموال و انفس کے معاملات اور دیگر تمام حقوق میں اختلاف کے وقت ہم صرف کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ ہی حاکم اعلیٰ ہے اور فیصلہ کے وقت اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے لہذا احکام اور مملکت کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو حکم نازل فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں جو کچھ فرمایا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرے حکمراں طبقہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ امرکم اتعد الامانات الى اہلها واذا تم بین الناس او تحکمو بالعدل صورت النساء اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو ریت کے حق میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فین تنازعتم فی شیئ فردو الى اللہ و رسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسن سورة النساء مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب عمر ہے ان کی بھی پھر اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا معال بھی اچھا ہے پھر واضح فرما دیا کہ ایمان اور شریعت کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ کروانا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ارشاد باری تعالیٰ ہے علم تردین یزعمون وما اون ذیل اون ذیل وقد عمر یک روبی و یورید الش طلم بعید سورة النسا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے یہ ہے کہ اپنا مقدمہ غیر اللہ کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائے حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کرے اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر راستے سے دور ڈال دے آگے فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سورة النساء تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائے اور جو فیصلہ تم کو جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مار لے تب تک مومن نہیں ہو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی ہی سختی کے ساتھ ان لوگوں کے ایمان کی نفی کر دی ہے جو شریعت کے علاوہ دوسرے وضعی قوانین سے راضی ہے ان کو تسلیم کرتے ہیں اسی طرح ان حکمرانوں کو کفر ظلم اور فسق سے متصف کیا ہے جو شریعت کے علاوہ دوسرے نظام کے مطابق حکومت چلاتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سورة المائدہ اور جو اللہ کی نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صورت المائدہ اور جو اللہ کی نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہے لَمْ يَحْكُمْ بِمَا آنزَلَ اللَّهُ اللہ هُمُ الْفَاسِقُونَ سورة المائدہ اور جو اللہ کی نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حکومت کرنا اور اسی کے مطابق فیصلہ کرنا اور تمام تنا اور تمام نزاعات و اختلافات میں اسی کو حکم بنانا فرض و ضروری ہے علماء کے مابین اجتہادی اختلافات میں بھی اس کی طرف رجوع کرنا واجب ہے اجتہادی مسائل میں سے جو قرآن و سنت کے موافق ہو وہی قبول کیے جا سکتے ہیں اس سلسلے میں کسی طرح کا تعصب اور کسی امام یا مذہب کی طرف داری قابل قبول نہ ہوگی اس طرح پرسنل لا ہی میں نہیں جیسا کہ بعض ممالک میں آرائج ہے بلکہ تمام حقوق و مشکلات تمام حقوق مسائل و مشکلات اور مقدمات میں اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا اس لیے کہ اسلام ایک ایسی مکمل اکائی ہے جس کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ سورة البکر مومنوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ایک اور جگہ ارشاد ہے افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض سورة البقرہ کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کے بعض احکام تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو اسی طرح تمام مذاہب کے متبعین پر ضروری ہے کہ اپنے آئمہ کے اقوال کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر کسوٹی پر رکھ کر پرکھے جو کتاب و سنت کے موافق ہو انہیں لے لے اور جو کتاب و سنت کے مخالف ہو انہیں بلا کسی تعصب و طرفداری کے رد کر دے خاص طور پر عقیدہ کی چیزوں میں اس لیے کہ خود آئمہ کرام رحمہم اللہ نے اس کی وصیت کی ہے اور تمام مذاہب کے آئمہ نے یہی کیا ہے لہٰذا آج جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا پیروکار نہیں ہو سکتا چاہے ان کی نسبت ان کے طرف کیوں نہ ہو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اتخذوا اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم سورہ توبہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائق اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا اللہ بنا لیا یہ آیت کریمہ صرف نصارہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص فرد و جماعت پر صادق آتی ہے جو نصارہ جیسے عمل کا مرتکب ہوتا ہے لہذا جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شریعت و قانون کو چھوڑ کر عصری و وضعی قوانین کا سہارا لے گا اور شریعت کو چھوڑ کر خواہشات نفس پر عمل کرے گا وہ اسلام و ایمان کا جوا اپنی گردن سے اتار پھینکنے والا ہوگا اگرچہ اگرچہ اس کو یہ گمان ہو کہ وہ مومن ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال کی سخت نقیر کی ہے اور ایسے افراد کے ایمان کو باطل قرار دیا ہے آیت کریمہ میں جو لفظ عمون استعمال ہوا اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایمان کی نافی کی جا رہی ہے اس لیے کہ یہ لفظ غلط دعویٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس حقیقت کا اظہار ایک اور آیت سے ہوتا ہے ارشاد باری ہے وقد امرو یکفروا به صورت البقر حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اس کا انکار کرے اس لیے کہ تاغوت کا جھٹلانا اس کا انکار کرنا توحید کا ایک رکن ہے آیت کریمہ ہے فَمَنْ يَقْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى العروۃ صورت تو جو شخص تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے اگر بندہ مومن کے اندر یہ رکن توحید نہیں تو پھر وہ موحد نہیں توحید ہی ایمان کی بنیاد ہے جس کے وجود سے سارے اعمال درست ہوتے ہیں اور جس کی عدم موجودگی سے تمام اعمال خراب و فاسد ہو جاتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ اور وطلخا تو جو شخص تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے وہ اس لیے کہ تاغوت کے پاس فیصلہ لے جانا یا اس کے حکم کو ماننا دراصل اس پر ایمان لانا ہے شریعت الہی کے علاوہ کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کروانے سے جب ایمان کے نفی ہو جاتی ہے تو اس سے یہ بات خود بخود سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت الہی کو حکم بنانا اس کے فیصلہ کو ماننا ایمان عقیدہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس پر عمل کرنا ہر مسلم پر ضروری ہے اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت کے حکم کو صرف اس لیے ماننا کہ یہ لوگوں کے فائدہ میں ہے یا اس میں کوئی مصلحت یا امن و سلامتی کی ضمانت ہے سراسر غلط ہے آج بعض لوگ شریعت کی بات صرف اس لیے کرتے ہیں کہ تمام دیگر نظامہائی زندگی سے آجز آ چکے ہیں جبکہ شریعت کے نفاذ کا مقصد اصلی عبادت ہے اور یہ لوگ اس کے اس پہلو کو بھول جاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود ایسے لوگوں کی نکیر فرمائی ہے جو اپنی ذاتی مصلحت یا فائدہ کے لیے شریعت کی پناہ لیتے ہیں اور اس کی عبادت و قربت کے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُؤْرِضُونَ وَإِن يَكُلْ لَخُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ صورت النور اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول اللہ ان کا قضیہ چکا دے تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے اور اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو متی و فرما بردار ہو کر اس کی طرف ہو کر چلی آتی ہے اس طرح کے لوگ انہیں چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں جنہیں وہ چاہتے ہیں خواہشات نفسانی کی پیروی ہی ان کا مذہب ہے اور جو ان کی خواہشات کے خلاف پڑتا ہے اس سے اعراض کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا فیصلہ اور مسئلہ لے جاتے ہیں وضعی خود ساختہ قوانین کے مطابق فیصلہ دینے والے کا حکم ارشاد باری تعالیٰ ہے لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سورة المائدہ اور جو اللہ کی نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں اس آیت کریمہ میں صاف طور پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ کسی دوسرے نظام یا قانون کے حکم کو ماننا سراسر کفر ہے اور یہ کفر کبھی تو کفر اکبر ہوتا ہے جس سے انسان دائرہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے اور کبھی کفر ازگر ہوتا ہے جس سے انسان دائرہ ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا اب اس کا فیصلہ کہ اس نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا ہے یا کفر اصغر کا اس کی حالت کو دیکھ کر کیا کیا جائے گا اس کی حالت کو دیکھ کر کیا کیا جائے گا پھر سے پڑھیں گے اس کی حالت کو دیکھ کر کیا جائے گا اگر اس شخص کا اعتقاد ہو کہ شریعت کا حکم ماننا واجب نہیں اس میں اس کو اختیار حاصل ہے کہ جس کا چاہے حکم مانے یا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم و شریعت کی توہین کرتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ دوسرے قوانین اور نظامۂ زندگی اسلامی شریعت سے بہتر ہے اور شریعت اسلامی موجودہ دور کے لیے موضوع و لائق نہیں ہے یا پھر کفار و منافقین کی رضامندی و خوشنودی کے لیے وضعی خود ساختہ قوانین و نظام کے دامن میں پناہ لیتا ہے تو یہ کفر اکبر ہے لیکن اگر اس کا اعتقاد ہو کہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا فرض ہے اور اس سلسلے میں اس کو پورا علم بھی ہے اس کے باوجود اسے وہ نافذ نہیں کرتا ہے لیکن اس کے پاداش میں اپنے آپ کو مستحق سزا بھی سمجھتا ہے تو ایسا شخص گناہ گار اور کافر ہوگا لیکن اس کا کفر کفر ازگر ہوگا لیکن اگر ایک شخص شریعت سے ناواقف ہے اور اسے معلوم کرنے کے لیے اپنی امکان بر محنت و کوشش کرتا ہے پھر وہ غلط فیصلہ دے دیتا ہے تو ایسے شخص کو کھاتی یا خطا کار کہا جائے گا اس کی محنت و کوشش اور اجتہاد کا حسن نیت کی وجہ سے ایک اجر ملے گا اور اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے گا ایسا کسی خاص مسئلہ ہی میں ہوگا لیکن عام مسائل و معاملات میں مسئلہ اس کے برعکس ہوگا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ مجمع الفتاوہ میں فرماتی ہے ترجمہ اگر حاکم دیندار ہے لیکن عدم علم کی بنیاد پر فیصلہ صادر کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے اور اگر وہ شریعت سے واقف ہے لیکن اس معلوم شدہ حق کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو کبھی تو بھی وہ جہنمی ہے اور اگر بلا علم و عدل فیصلہ دیتا ہے تو وہ جہنم کا سب سے زیادہ مستحق ہے ایسا اس وقت ہوگا جب کسی شخص کے مخصوص مسئلہ میں فیصلہ دیتا ہے لیکن اگر مسلمانوں کے دین و ملت کے کسی عام معاملہ میں اس طرح کا کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے حق کو باطل یا باطل کو حق گردانتا ہے سنت کو بدت اور بدت کو سنت قرار دیتا ہے معروف کو منکر اور منکر کو معروف کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس سے وہ روکتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز سے روکا ہے اس کا وہ حکم دیتا ہے تو ایسا شخص کچھ اور ہی ہے اس کے سلسلے میں رب العالمین ہی بہتر فیصلہ کرے گا جو الہ المرسلین مالک یوم الدین ہے اور دنیا و آخرت کی تمام تعریفیں جس کے لیے زیبا ہے ارشاد باری ہے ارسل الحق الدین کلیہ وکفا باللہ شہیدہ سورة الفتح وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دین پر غالب کرے اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے اس میں کوئی شک نہیں جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ شریعت کے مطابق فیصلہ اور اس کی پیروی واجب نہیں وہ کافر ہے لہذا اگر کوئی شخص لوگوں کے معاملہ میں شریعت سے ہٹ کر ایسے قانون کے مطابق فیصلہ دیتا ہے جسے وہ عادلانہ قانون سمجھتا ہے تو وہ بھی کافر ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر مذہب و ملت عموماً منصفانہ فیصلہ کا حکم دیتی ہے کبھی یہ عدل و انصاف کسی دین میں موجود ہوتا ہے اور اس دین کے اکابر اسی کا حکم دیتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلام کی طرف انتصاب کرنے والے مسلمان اپنی عادات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں یعنی اپنے آبا و اجداد کے فیصلوں کو دیکھ کر ویسا ہی فیصلہ کر دیتے ہیں اس طرح کی عمرہ سلطنت کا عام اعتقاد ہوتا ہے کہ عوام کے جذبات کا خیال رکھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ ان سے متنفر نہ ہو یہ بھی سراسر کفر ہے بہت سے لوگ اپنا انتصاب اسلام کی طرف کرتے ہیں لیکن کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے بلکہ فیصلہ کے وقت لوگوں کے یا اپنی آبا و اجداد کی روش کو دیکھتے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے لیکن پھر بھی وہ شریعت کے برخلاف فیصلہ کو اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں ایسے لوگ بھی کافر ہیں فصل ہفتم قانون سازی اور حلال و حرام ٹھہرانے کے حق کا دعویٰ ان احکام و قوانین کو وضع کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے جن پر بندوں کی صلاح و فلاح کا دار و مدار ہے اور ان کی عبادات معاملات اور زندگی کے تمام شعبے جن کے مطابق چلتے ہیں اور جن کے ذریعہ بندو کے آپسی لڑائی جھگڑے اور تنازعات کے فیصلے کیے جاتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین صورت العراف دیکھو سب مخلوق اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے چونکہ وہی جانتا ہے کہ اپنے بندہ کے لیے کیا چیز مفید ہے لہذا اسی کے مطابق وہ ان کے لیے احکام وضع کرتا ہے اور چونکہ وہ سب کا رب ہے اس لیے رب ہونے کے ناطے قانون سازی کا حق بھی اسی کو پہنچتا ہے اور چونکہ تمام بندے اس کے بندے و غلام ہیں اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری ضروری ہے اس کے احکامات کی پیروی کا پورا فائدہ انہی کی طرف لوٹتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور رسول اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا معال بھی اچھا ہے اور ایک جگہ ارشاد ہے و مختلف تم فیشی فم ہوم اللہ ربی صورت سورة الشورى تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا یہی اللہ میرا پروردگار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت نکیر فرمائی بندہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو قانون ساز مانے ارشاد باری ہے ام لہم لہم شرکا من الدین ما لم شعرا به اللہ سورة الشورا کیا ان کے وہ شریک ہے جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا لہٰذا جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے علاوہ کسی دوسری شریعت کو قبول کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے عبادات میں سے جو عبادات اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے مشروع نہیں وہ بدعت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اگر کوئی ہماری اس معامل دین میں ایسی نئی بات پیدا کرے گا جو اس میں سے نہیں ہو تو وہ مردود ہے صحیح البخاری ایک اور روایت کے الفاظ ہے اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ عمل مردود ہے بخاری و مسلم اور سیاسی و انتظامی معاملات میں اگر شریعت الہی سے ہٹ کر کام کیا جائے تو وہ تاغوتی و جاہلی حکومت ہوگی جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ارشاد باری تعالیٰ ہے آفا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکم الجاہلیت لقومی یوقینون صورت المائدہ کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے اسی طرح حلال و حرام قرار دینے کا حق بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس معاملہ میں وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہو ارشاد الہی ہے ولا تَأْكُلُوا مما لَمْ کو رس رِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللہ علیہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن وإن أتعتموهم إنكم لمشركون سورة الأنام اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا ناجائز و گناہ ہے اور شیاطین اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کرے اور اگر تم لوگ ان کی اطاعت کرنے لگو تو بے شک تم مشرق ہو جاؤ گے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شیاطین اور ان کے دوستوں کے اطاعت کو حلت و حرمت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلا شرک قرار دیا ہے اسی طرح حلت و حرمت کے معاملے میں علماء و عمرہ کی اطاعت و پیروی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو رب و حاجت روا بنانے کی مترادف ہے ارشاد الہی ہے اتخذوا احبارهم ورحبانهم اربابا من دون الله الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا الا الا ليعبدوا ليعبدوا الها واحدا لا اله هو سبحانه اما يشركون انہوں نے اپنے علماء اور مشائق اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا اللہ بنا لیا حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہیں حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت کریمہ کو آپ سن نے حضرت عدی بن حاتم عطائی کے سامنے پڑھا تو حضرت عدی بن حاتم عطائی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ جن حرام چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں ان کو حلال نہیں سمجھتے اور جن حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں ان کو حرام نہیں سمجھتے حضرت عدیر نے عرض کی عرض کیا جی ہاں تو آپ نے فرمایا یہی ان کی عبادت و پرستش ہے ترمیزی اس سے پتہ چلا کہ احکام الہی کو چھوڑ کر حلت و حرمت کے معاملہ میں ان کی اطاعت و پیروی کرنا دراصل ان کی عبادت کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلا ہوا شرک ہے یہ شرک اکبر ہے جو توحید کے سراسر خلاف و منافی ہے اس لیے کہ توحید کے معنی ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا اور اس کا اقرار کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو حلال و حرام کرا دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے جب حقیقت یہ ہے تو پھر جو بھی شخص حلال و حرام کے معاملہ میں اپنے علماء و مشائی کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے گرچہ علماء کرام دین کی سمجھ بوجھ میں بہت قریب ہے اور اجتہاد میں ان سے کوئی غلطی ہو جائے اور حق تک ان کی رسائی نہ ہو سکے پھر بھی ان کو ایک اجر ملے گا ان سب کو ان سب کے باوجود ان کی اطاعت و پیروی جب جائز نہیں تو پھر ان خود ساختہ وضع قوانین کی پیروی کیسے جائز ہوگی جو کفار و ملحدین کے وضع کردہ ہے جو باہر سے منگائی گئی ہے اور عالم اسلام اور وہاں کے مسلم عوام پر زبردستی تھوپے گئے ہے حول ولا قوت الا باللہ اس طرح تو اللہ تعالیٰ کے بجائے کفار و ملحدین کو ارباب من دون اللہ اللہ کے سوا غیر قرم بنانا بنایا جاتا ہے جو ان کے لیے احکام و قوانین وضع کرتے ہیں حرام چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور بندوں پر حکومت کرتے ہیں فصل ہشتم ملحدانہ تحریکوں اور جاہلی جماعتوں کی طرف انتصاب کا حکم ملحدانہ تحریکوں جیسے کمیونزم سیکولرزم سرمایہ داری وغیرہ جو سراسر کفور و الحاد پر مبنی ہے کی طرف انتصاب مذہبی اسلام سے ارتداد ہے ان تحریکوں کی طرف انتصاب کرنے والا شخص اگر اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ نفاق اکبر ہے اس لیے کہ منافقین بھی ظاہری طور پر اپنا انتصاب اسلام کی طرف کرتے تھے لیکن اندرونی طور پر وہ کافروں کے ساتھ ہوتے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَكُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ سورة البقرہ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو حسی کیا کرتے ہیں ایک اور جگہ ارشاد ہے اللہ فی نلکم فتح من اللہ قلو علم نقم اکم وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صورت النساء یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں ہے اس طرح کے دھوکہ باز منافقوں کے ہمیشہ دوزک ہوتے ہیں ایک رخ سے تو مومنوں سے ملتے ہیں اور دوسرے رخ سے اپنے ملحد بائیوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں ان کی دو زبانیں ہوتی ہے ایک کے ذریعے مسلمانوں سے شناسائی پیدا کرتے ہیں اور دوسری کے ذریعے اپنے پوشیدہ راز کی ترجمانی کرتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو خسی کیا کرتے ہیں یہ کتاب و سنت سے ہمیشہ گریز کرتے ہیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کتاب و سنت کے احکام کی پیروی سے انہیں چڑ ہے شریعت سے ان کو عزلی دشمنی ہے یہ اپنی دنیاوی علوم و فنون اور نظام ہائی زندگی سے بہت خوش ہے جبکہ ان وضع قوانین سے کسی کو کوئی فائدہ اب تک نہیں پہنچا ہے اس گندے پانی میں جو جتنا اترا ہے اتنا ہی وہ اتنا ہی وہ تکبر و غرور میں مبتلا ہوا ہے لہٰذا انہیں تم ہمیشہ سری وہی اور کتاب و سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے پاؤ گے اللہ تحضی طغيانهم يعمهون سورة البقرہ ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں اور نہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے سرحد سے مومنوں کی طرف اپنا انتصاب کرنے کا حکم دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اتقوا اللہ مع الصادقین سورة توبہ اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہے اور راست بازوں کے ساتھ رہو یہ ملہدانہ تحریک آپس میں دست و گریبان ہے اس لیے کہ ان کی بنیاد باطل و فتنہ و فساد پر پڑی ہے جیسے کمیونزم اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے کہ وجود کا انکار کرتی ہے اور تمام آسمانی مذاہب و ادیان کو دنیا سے مٹانا چاہتی ہے جو شخص اپنی دانش میں بلا عقیدہ جینا چاہتا ہے اور تمام بدی و عقلی یقینیات کا انکار کرتا ہے دراصل وہ اپنی عقل کا دشمن ہے اور اس سے کام لینا نہیں چاہتا ہے اسی طرح سیکولرزم بھی تمام مذاہب و ادیان کا انکار کرتا ہے اور مادیت پر اپنی بنیاد رکھتا ہے جبکہ مادیت ایک ایسا مذہب ہے کہ حیوانی زندگی کے سوا اس کی کوئی غرض و غایت نہیں اور سرمایہ دار سرمایہ دارانہ نظام کا تو کہنا ہی کیا اس کا سارا فلسفہ صرف مال جمع کرنے پر قائم ہے چاہے وہ کسی طرح سے بھی آئے اس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں پھکارا و مساکین اور کمزوروں پر ان کے یہاں کوئی رحم و رافت شفقت و رحمت نہیں پھر اس کی معیشت معیشت و اقتصاد کا سارا دار و مدار سود کی لانت پر ہے جبکہ سود کھانا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنا ہے جس سے افراد و جماعت اور حکومت و ریاست سب کے سب تباہی و بربادی سے دوچار ہو جاتی ہے جو فقیر و غریب قوموں کے خون چوسنے کا بہترین ذریعہ ہے ان سب کے باوجود بلا کون ایمان والا اور عقل والا ان تباہ کن و باطل نظاموں اور فاسد تحریکوں کی طرف اپنا انتصاب کرنا پسند کرے گا اور عقل و ذہن کو بیچ کر عقل و ذہن کو بیچ کر اور زندگی کو زندگی کو شطر بے مہار سمجھ کر ان تحریکوں کا ساتھ دے گا اور ان ان کے لیے لڑے گا آج جب کہ ہماری اس عالم اسلام کے اکثر لوگوں کی زندگی میں صحیح دینداری و دینی ذہن کا فقدان ہے لہذا ان پر ان فاسی تحریکوں کا حملہ کرنا کوئی بعید بات نہیں صحیح دین نہ ہونے کی وجہ ہی سے آج امت مسلمہ ذلت و بربادی کے مراحل سے گزر رہی ہے اور دیگر قوموں کی دم چھلا بن کر رہ گئی ہے جاہلی قومی اور نسلی جماعتوں اور پارٹیوں کی طرف انتصابی کفر و ارتداد ہے اور مذہب اسلام کے خلاف بغاوت ہے اس لیے کہ مذہب اسلام تمام نسلی و جاہلی نعروں کا شدت سے انکار کرتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے یا خلقناکم من ذکر او انسا من ذكر وأنسى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اکرمکم کم اللہ ادکا سورة الحجرات لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ہم میں سے ہم میں سے وہ شخص نہیں جو عذبیت کی طرف بلائی ہم میں سے وہ شخص نہیں جو عذبیت کے لیے لڑائی کری ہم میں سے وہ شخص نہیں جو عذبیت کی لیے غصہ ہو صحیح مسلم نیز فرمایا اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت کی عذبیت کو ختم کر دیا ہے اور آبا و اجداد پر فخر کو مٹا دیا ہے اب یا تو وہ متقی مومن ہوگا یا بدبخت فاجر تمام لوگ آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں فضیلت کا دور مدار تقوا پر ہے ترمیزی و ابو داود دراصل کی جماعت اور پارٹیاں مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی و تقوی پر اتحاد و اتفاق کا حکم دیا ہے اور افتراق و انتشار سے منع فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا سورة آل عمران اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو اور متفرق نہ ہو اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بائی بائی ہو گئے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی کامیاب و کامرہ جماعت ہو لیکن آج عالم اسلام خاص طور پر یورپ کی سیاسی و ثقافتی یلغار کے بعد مختلف جاہلی نسلی و وطنی عذبیتوں کی لانت میں مبتلا ہو گیا ہے اور ان لانتوں کو ایک علمی مسئلہ طے شدہ حقیقت اور ناگزیر صورت حال سمجھ کر تسلیم کر لیا گیا ہے جہاں کی مسلم باشندے مغربی افکار کے اثرات سے متاثر ہو کر ان جاہلی اذبیتوں کی طرف تیزی سے بھاگنے لگے ہیں جن کو اسلام نے مٹا دیا تھا اور ان کے نام لینے والوں ان کو زندہ کرنے والوں اور ان پر فخر کرنے والوں پر لانت بھیجی ہے اور سخت الفاظ میں ان کی اس کی مذمت کی ہے اس سے پہلے والے عصبیتی دور کو اسلام نے جاہلی دور کہا ہے اور اب بھی اسی نام سے یاد کرتا ہے اور اس تاریخ ترین دور سے نکالنے پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان جتلایا ہے اور اس عظیم احسان و نعمت کا شکر ادا کرنے پر ان کو ابھارا ہے آج مسلمانوں پر ضروری ہے کہ جب جاہلی دور کا تذکرہ کرے تو ناپسندیدگی و کراہیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کرے اور پسندیدہ نقطہ نگاہ سے اس کو نہ دیکھے کیا جیل میں سخت ترین سزا کاٹنے والے کے رونگٹے اس وقت کھڑے نہیں ہو جاتے جب اس کے سامنے جیل کا نام لیا جاتا ہے اور کیا سخت ترین بیماری سے نجات پانے والا شخص اپنی بیماری کا تذکرہ کرتے ہی منہ نہیں بگاڑ لیتا لہذا ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے اور ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں یہ گروہ بندیہ دراصل اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جس سے اس نے اپنی شریعت و مذہب سے اعراض کرنے والوں اور اپنے دین سے بدگمان ہونے والے بندوں پر مسلط کر دیا ہے فرمان الہی ہے يبعث عليكم عذابا من فوقهم من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويزيق بعضكم بأس بعض سورة الأنام کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک دوسرے سے لڑا کر آپس کے لڑائی کا مزہ چکا دے اس سلسلے میں رسوسم وسلم کا ارشاد گرامی ہے ابن ماجہ کی روایت ہے اور جب ان کے ائمہ گرام کتاب اللہ سے حکم نہیں دیں گے تو اللہ ان کو آپس میں لڑا دیں گے جماعتوں اور پارٹیوں کے تعصب سے حق دب جاتا ہے اور رسول اعظم کی لائی ہوئی شریعت سامنے سے ہٹ جاتی ہے جیسا کہ یہودیوں کے ہاں پیش آیا انہیں یہودیوں کے با انہی یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ سورة البقرہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو تو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتی حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے اہل جاہلیت کا بھی یہی حال تھا حق کو چھوڑ کر یہ اپنی آبا و اجداد کی روش پر پڑے ہوئے تھے اور ان کے نقش قدم سے سری سر مو انحراف کی لیے تیار نہیں تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا وم بل قلب ما الفینا علیہ بنا سورة البقرہ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا آج کے جماعتی لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی اپنی جماعت و پارٹی کو اس اسلام کی جگہ پر لا کھڑا کرے جو تمام انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے فصل نہم زندگی کے سلسلہ میں مادی نقطہ نظر اور اس کے مفاسد آج زندگی سے متعلق دو طرح کے نظریہ رائج ہے ایک مادی نظریہ دوسرا اسلامی نظریہ ان دونوں نظریے کے آثار لوگوں کی زندگی میں دیکھی جا سکتی ہے مادی نقطہ نگاہ اور اس کی حقیقت مادی نقطہ نگاہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف اپنی دنیاوی و فوری لذتوں کے حصول کے پیچھے پڑا رہے اور اس کی ساری تگدو حرکات و نشات اسی ایک چیز پر مرکوز ہو کر رہ جائے اس کے آگے وہ کچھ سوچتا نہ ہو کہ خواہشات نفس اور لذت پرستی کے پیچھے اس طرح سے دوڑنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے اور اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو صرف آخرت کی کھیتی اور عمل کا گھر بنایا ہے اور آخرت کو جزا و سزا کا گھر بنایا ہے لہذا جو شخص بھی دنیاوی زندگی کو غنیمت جان کر اس میں نیک عمل کرتا ہے وہ دنیا و آخرت دونوں جہاں کے فائدے سے لطف اندوز ہوتا ہے اور جو اپنی دنیاوی زندگی کو ضائع کر دیتا ہے وہ اپنی آخرت کو بھی کھو دیتا ہے ارشاد ربانی ہے خسر الدنیا والآخرت ذالک هو الخسران المبین سورة الحج دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی واقعی یہ نقصان سری ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو یوں ہی نہیں بنایا ہے بلکہ ایک عظیم حکمت و مصلحت کے واسطے ہی پیدا فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سورة الملوك اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے اور دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَمَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا سورة الكهف روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کی آرائش کرے آزمائش کرے کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں اموال و اولاد جاہ و منزلت اقتدار و منصب اور دیگر لزائز میں سے ایسے ایسے عارضی خوشگوار نعمتی اور ظاہری زیب و زینت کے سامان پیدا فرمائے ہیں جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے لہذا لوگوں میں جن کی نگاہ صرف ان نعمتوں اور زینتوں کی ظاہری شکل و صورت پر رہتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان سے لطف اندوز ہونے میں لگے رہتے ہیں اور ان کی پوشیدہ حکمتوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں اور نہ ہی ان کے غلط استعمال کے انجام و عواقب کی پرواہ کرتے ہیں بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر آخرت کا سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قالو الا ہیت دنیا وما نہ سورة الانام اور اگر کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئک النار بما غافل یکسبون یونس جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں اور ہماری آیتوں سے غافل ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے اور ایک جگہ ارشاد ہے من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون سورة هود جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اس کی زیب و زینت کے طالب ہو ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا اس وعید و فٹکار میں اس نظرے کے جملہ حاملین شامل ہے چاہے وہ لوگ ہوں جو صرف حصول دنیا کے لیے اخروی اعمال کرتے ہیں جیسے منافقین و ریاکار یا اہل کفر و الحاد جو سرے سے آخرت اور اس کے حصہ و کتاب پر ایمان ہی نہیں رکھتے جیسے زمانہ جاہلیت میں عام لوگوں کا حال تھا یا پھر آج کل کے باطل و فاسد نظام ہائی زندگی جیسے سرمایہ داری کمیونزم سیکولرزم الحاد وغیرہ زندگی کے سلسلے میں ان کی نگاہ مادیت سے آگے نہیں بڑھتی یہ ہر چیز کو حیوانت و بہائم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہ بہائم سے بھی زیادہ گمراہ ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی عقل و آگ ہی سے کام لینا چھوڑ دیا ہے اور اپنی پوری طاقت کو مادہ ہی کے لیے وقف کر رکھا ہے اپنا سارا وقت ایسی چیزوں کے حصول کے لیے ضائع کرتے ہیں جو پائیدار نہیں اور اپنے اس انجام کے لیے کچھ نہیں کرتے جو ان کا انتظار کر رہا ہے اور جس سے کسی حال میں ان کو چھٹکارا نہیں یہ حیوانات سے اس لیے بدتر ہے کہ حیوانات کا کوئی ایسا انجام نہیں جس کا انہیں انتظار ہو اور نہ ہی ان کے پاس عقل و آگ ہی ہے برخلاف ان انسانی حیوانات کے ارشاد ربانی ہے ام تحسب ان اکثرهم يسمعون الا كالانعام ان هم اضل سبيلا سوره الفرقان کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں یہ تو چوپائیوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گھنوار جاہل اور ان پڑھ سے متصف کیا ہے دوسری جگہ فرمان الہی ہے ولاکن النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا واہر منت حیات دنیا وحم الْآخِرَةِ ہم غافلون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی ہی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہے اس نظرے کی حاملین میں سے بہت سے گرچ دنیاوی علوم و فنون کے ماہر ہوتے ہیں لیکن باطنی طور پر اور حقیقی اعتبار سے یہ جاہل و گوار ہی ہوتے ہیں علماء کی صف میں ان کو داخل کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ان کا علم دنیاوی زندگی کی ظاہری چمک دمک سے آگے تجاوز نہیں کرتا اسے علم نہ کسی کہہ سکتے ہیں بلکہ علماء کہلانے کے مستحق تو وہ حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے اس کی خشیت و خوف ان کے اندر ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے انما اللہ من العلماء سورہ فاتر اللہ سے اس کے بندو میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہے اللہ تعالیٰ نے کارون اور اس کے خزانوں کے قصہ میں کارون کے مادی نقطہ نگاہ کا یوں تذکرہ فرمایا ہے فخر جومی ہی فی زینتی ہی وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم سورة القصص تو, تو ایک روز کارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متا کارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے وہ تو بڑا ہی قسمت کا دنی ہے اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے کہ ماد نقطہ نگاہ والوں نے کارون کی طرح بننے کی تمنا کی اس پر رش کیا اور اس کو بڑا نصیب والا گردانا آج کافی ریاستوں کا یہی حال ہے کافی ریاستوں میں جو دولت کی ریل پیل ہے اقتصادی و صنعتی ترقی ہے اس کو دیکھ کر ہمارے بعض کمزور دل اور کمزور ایمان کے مسلمان بھائی ان کو پسندیدگی و استحسان کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں اور ان کے کفر و شرک اور برے انجام کی طرف نگاہ نہیں دوڑاتے اس کے نتیجے میں لوگ کافروں اور ملحدوں کی تعظیم و تقریم کرنے لگتے ہیں اور ان کی بری عادتوں اور برے اخلاق کی نقل کرنے لگتے ہیں ان کا فیشن اختیار کرنے لگتے ہیں لیکن ان کی جد و جہد کوشش و محنت ایجاد و اختیار اور قوت و طاقت پیدا کرنے جیسی مفید چیزوں میں ان کی تقلید نہیں کرتے زندگی سے متعلق اسلامی نظریہ زندگی کے بارے میں دوسرا نظریہ یا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ مال و دولت جہ و منصب مادی قوت و طاقت اور تمام دنیاوی چیزوں کو اخروی اعمال کے وسائل سمجھے جائے اور اس کے لیے ان سے فائدہ اٹھایا جائے دنیا فی ذاتی بری چیز نہیں ہے اس کی برائی و اچھائی تو بندہ کے عمل سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے دراصل دنیا آخرت کا پل ہے دنیا ہی سے جنت کا توشہ لیا جاتا ہے جنت کی بہترین زندگی دنیا میں اچھی کھیتی کرنے سے ہی ملتی ہے دنیا جد و جہد جہاد و نماز و سیام پھر سے پڑھیں گے دنیا جد و جہد جہاد و نماز قیام و سیام اور خیرات و صدقات کا گھر ہے اہل جنت سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کلو حنی ام بما اسلف تم فل ایام الخالیہ صورت الحاقہ جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بے چکے ہو اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو فصل دہم جاڑ پھونک اور تعویز گنڈے جاڑ پھونک اس میں منتر وغیرہ پڑھ کر مریضوں آفت زدوں پر پھونکا جاتا ہے جیسے بخار مرگی آسیب وغیرہ اسے منتر بھی کہا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں جو حسب ذیل ہے اول جو شرک سے خالی ہو بائے طور پر کہ مریض پر قرآن میں سے کچھ پڑھ کر پھونکا جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کے ذریعے مریض کے لیے پناہ مانگی جائے یہ قسم جائز ہے اس لیے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاڑ پھونک کیا ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے بلکہ اس کا حکم بھی دیا ہے ابو داؤ حاشہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم میں سے ایک آدمی کو بچھو نے ڈک مار دیا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں اس کے زہر کو اتارنے کے لیے جاڑ فون کروں آپ نے کہا جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو وہ اسے نفع پہنچائے صحیح مسلم ہاشہ مکمل ہوا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے آپ کہتے ہیں ہم جاہلیت میں جاڑ پھونک کیا کرتے تھے لہٰذا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جاڑ پھونک مجھ پر پیش کرو جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس کے اندر شرک نہ ہو صحیح مسلم علامہ سیوتی رحمت اللہ نے فرمایا جاڑ کے جواز پر علماء کا اجماع ہے لیکن اس اس کے لیے تین شرطی ہے پہلی یہ کہ میں کلام الہی یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یا صفات استعمال کیے گئے ہو دوسری یہ کہ وہ عربی زبان میں ہو اور اس کا مفہوم و معنی واضح ہو تیسری یہ کہ جاڑ پھونک کرنے والے اور کرانے والے دونوں کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ چیزیں بذات خود مؤثر نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتی ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ پڑھنا ہے اسے پہلے پڑھ لیا جائے پھر مریض پر پھونکا جائے یا پانی پر پھونکا جائے اور وہ پانی مریض کو پلا دیا جائے جیسے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتھان سے مٹی لی اس کو ایک پیالے میں کیا پانی کے ذریعے اس پر پھونکا اور پانی کو اس پر انڈھیل دیا ابو داود حاشا آپ وسلم ثابت بن کیس کے یہاں گئے وہ بیمار تھے آپ نے فرمایا اے لوگوں اے لوگوں کے رب ثابت بن بن شماس کی تکلیف دور فرما پھر بتحان کی مٹی لی اس کو ایک پیالے میں رکھا اس میں پانی ڈالا پھر اس میں دعا کیا اور اس پانی کو ان کے اوپر انڈیل دیا دوم جاڑ پھونک کی دوسری قسم وہ ہے جس میں شرک پایا جائے اس طرح کے جاڑ پھونک میں غیر اللہ سے مدد مانگنی مانگی جاتی ہے غیر اللہ سے دعا کی جاتی ہے غیر اللہ کی دہائی دی جاتی ہے غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے اس سے پناہ مانگی جاتی ہے جیسے جن یا فرشتے یا انبیاء یا صالحین کے ناموں کو پڑھ کر پھونکنا اس میں کھلے طور پر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے جو شرک اکبر ہے یا پھر وہ عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں ہوتا ہے یا اس کی معنی و مفہوم واضح نہیں ہوتے ہیں ایسی صورت میں پورا اندیشہ رہتا ہے کہ اس میں شرکیہ و کفریہ کلمات ہو اور پڑھنے والے کو اس کا علم نہ ہو لہٰذا اس طرح کے تمام جھاڑ پھونک ممنوع و ناجائز ہے تعویذ و گنڈا تعویز بگنوں سے مراد وہ تعویذ ہے جو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں لٹکائے جاتے ہیں اور کبھی کبھی نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں لٹکائے جاتے ہیں اور کبھی کبھی مرد عورت دونوں کے بڑے بوڑھوں پر بھی لٹکائے جاتے ہیں تعویذ کی دو قسمیں پہلی قسم وہ تعویذ جو قرآن سے تیار کیے گئے ہیں یا تو ان میں قرآن کی آیتیں لکھی گئی ہو یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات لکھی گئی ہو اور شفا حاصل کرنے کے لیے وہ مریض کے بدن کے کسی حصے میں باندھے جاتے ہو یا اس کے گلے میں لٹکائے جاتے ہیں اس طرح کی تعویذ لٹکانے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے اور اس بارے میں ان کی دو رائے یا دو اقوال سامنے آئے ہیں قول اول جائز ہے یہ حضرت عبداللہ بن بن عمر عاص کا قول ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث کا بھی ظاہری معنی اسی پر دلالت کرتا ہے حضرت ابو جعفر الباقر احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس کی تائید کی ہے اور اس سے منع والی حدیث کو شرکی تعویذ پر محمول کیا ہے قول ثانی عدم جواز کا ہے یہ حضرت ابن مسعود ابن عباس حذیفہ اقبہ بن عامر ابن عقیم وغیرہ کا قول ہے بعض تعبین کا بھی یہی کہنا ہے ان میں سے اصحاب ابن مسعود اور ایک روایت کے مطابق احمد بھی شامل ہے متاخری نے پورے جزم کے ساتھ عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے حاشہ صاحب مرعات شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمت اللہ تعویز کی بابت ایک استفتا کے جواب میں لکھتے ہیں ایسا تعویز جو شرکیہ اور کفریہ الفاظ پر یا ایسے کلمات پر مشتمل ہو جن کی معنی معلوم نہ ہو اس کا لکھنا اور استعمال کرنا شرک و کفر کا کام ہے جس سے پرہیز کرنا شرعن لازم اور فرض ہے اور جو تعویذ قرآن آیات یا حدیث میں وارد دعا پر مشتمل ہو اس کے لکھنے اور باندھنے کو بعض علماء نے گو جائز بتایا ہے مگر اس سے بھی پرہیز کرنا اور بچنا ہی ٹھیک ہے اولاً اس لیے کہ ایسا تعویذ بھی لکھوانا اور باندھوانا یا لٹکانا آہدسم سے نہ حکمن ثابت ہے نہ عملن و فعلن ثابت ہے نہ تقریراً منقول ہے اور سالین اس لیے کہ عام صحابہ سے بھی یہ منقول نہیں ہے اور ثالثاً اس لیے کہ تعویذ باندھنے یا لٹکانے والے اللہ تعالیٰ کے بجائے اس تعویذ پر بھروسہ کرتے ہیں اور رابعاً اس وجہ سے کچھ لوگوں نے تعویذ نویسی کا کو کاروبار اور کمانے کھانے کا ذریعہ اور پیشہ بنایا بنا لیا ہے اور خامسن اس لیے کہ تعویذ باندھنے والے مرد ہو یا عورتیں یا بچے پیشہ پاخانہ کے وقت تعویذ کو اتارتے نہیں بلکہ پہنے یا باندھے اور لٹکائے ہوئے یعنی بغیر اتارے ہوئے قضائی حاجت کرتے ہیں اور اس میں قرآن آیت اور ذکر الہی پر مشتمل دعا کے سراسر توہین ہے صرف حضرت عبداللہ بن عمر بن آس صحابی رضیوں سے یہ منقول ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو دعا کے کلمات دعا کے کلمات و الفاظ یاد نہیں رکھ سکتے تھے تعویذ بنا کر ان کے گلے میں یا بازو میں باندھ دیا کرتے تھے لیکن صحابی موصف اپنے اس فعل میں متفرد ہے کسی دوسرے صحابی سے ایسا کرنا منقول نہیں ہے نیز حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کا یہ فعل ان کی روایت کردہ مرفوع حدیث کے اطلاع کے خلاف ہے اور راوی کی روایت کردہ حدیث کو اس کی رائے پر مقدم کرنا ضروری ہے اسی طرح ایک اور استفتا کے جواب میں لکھتے ہیں میری اپنی ذاتی رائے اور تحقیق یہ ہے کہ تعویذ لکھنا لکھوانا یا چھپوا کر کسی کو دینا یا گنڈا بنانا شرعن غلط کام ہے خوا قرآن آیت یا احادیث کی دعاؤں پر مشتمل کیوں نہ ہو حضرت عمر ردن کی طرف منصوب روایت کہ انہوں نے کسی درد سر میں مبتلا کی ٹوپی پر بسم اللہ لکھ کر اسے دے دیا جس کے سر پر رکھنے سے اس کا درد دور ہو گیا یہ روایت سندن کیسی ہے اور کس کتاب کی ہے مجھے اب تک باوجود تطبع کے نہیں مل سکی تاویز گنڈا کی موجودین بے پر بے پر کی ہانک دیا کرتے ہیں اور اگر بالفرض یہ روایت سندن معتبر ثابت بھی ہو تو اس پر عمل کرنا عوام کے اور تعویذ کا کاروبار کرنے والوں کے لیے فطر میں مبتلا ہونے کا باعث بننے کی وجہ سے اس پر عمل کرنا ٹھیک نہیں ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کی طرف منصوب یہ فعل کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو تعویذ لکھ کر باندھ دیا کرتے تھے ہمارے لیے حجت نہیں ہے ان کے علاوہ کسی اور صحابی سے اس قسم کا فعل و عمل قطعا منقول نہیں ہے میرا اپنا مستق اور عمل یہ ہے کہ گنڈا تو درکنار اب تک کسی کو اس کے اسرار کے باوجود تعویذ لکھ کر نہیں دی ہے اگر کسی نے بہت زیادہ اسرار و ضد کیا تو پرانی یا حدیثی دعا یا ذکر لکھوا کر اسے دے دیتا ہوں کہ وہ اسے یاد کر لے اور پڑھ کر اپنے اوپر یا اپنے مریض پر دم کر دیا کرے عبید اللہ رحمانی مبارک پوری حاشہ مکمل ہوا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ کی حدیث کو دلیل دلیل بنایا ہے حدیث شریف ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جاڑ پھونک تعویز گنڈے اور جنتر منتر شرک ہے حاشر اس حدیث سے متعلق ایک قصہ ہے اور پوری حدیث یوں ہے یہ ابو دعوت کی ہے عبداللہ کی بیوی زینب بیان کرتی ہے کہ عبداللہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آ فرما رہے تھے رقی طولا اور تمائم شرک ہے کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ آپ ایسی بات کیوں کہتے ہیں اللہ کی قسم میری آنکھ میں تکلیف رہتی تھی میں فلاں یہودی کے پاس جاتی تھی وہ میرے اوپر کچھ رکیہ کرتا تھا جس سے تکلیف ختم ہو جاتی تھی عبداللہ نے کہا یہ شیطان کی کارستانی تھی وہ تمہاری آنکھ میں اپنے ہاتھ سے کچوکا لگا لگاتا تھا اور جب وہ یہودی رکیہ کرتا تھا تو وہ اپنے عمل سے باز آ جاتا تھا تمہارے لیے یہ دعا کافی ہے جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اے لوگوں کے رب تو تکلیف کو دور کر دے اور شفا دے شفا دے دے تو شفا دینے والا ہے تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے ایسی شفا جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے حاشہ مکمل ہوا تیوالا جادوئی جادوئی منتر اور جڑی بوٹی یہ ایک خاص جادوئی نسخہ ہے جسے بعض لوگ اس خیال سے بناتے ہیں کہ یہ بیوی کو شوہر کی پیاری اور شوہر کو بیوی کا پیارا بناتا ہے تین وجوہات کی بنا پر دوسرا قول ہی صحیح ہے اول ہر طرح کی سے عمومی طور پر روکا گیا ہے اور اس عموم کو خاص کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں دوم اس کے ذریعے فتنہ فساد کا راستہ ہی روک دیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے جواز کے بعد لوگ وہ چیزیں استعمال کرنے لگیں گے جو ہمارے یہاں محبا نہیں سوم جب قرآن آیتوں سے تیار کردہ تعویذ لٹکایا جاتا ہے تو لٹکانے والے سے اس کی بے حرمتی ہو ہی جاتی ہے مثلا بیت الخلاء یا استنجا کے وقت اسے اپنے پاس سے الگ نہیں کر پاتا دوسری قسم اس میں قرآن مجید کے علاوہ دوسری تمام لٹکانے والی چیزیں آ جاتی ہے جیسے ٹھیکرے ہڑیا سیپ داغے جوتیا کیلے شیاطین و جن کے نام اور تلاسم وغیرہ تعویذوں کی یہ قسم سراسر حرام ہے اس میں کھلا شرک ہے اس لیے کہ اس طرح کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے اسما و صفات اور قرآنی آیت کے بجائے دیگر چیزوں کے نام پر لٹکائے جاتی ہے جب کہ ایک حدیث شریف کے الفاظ ہے جو شخص کسی چیز کو لٹکاتا ہے وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے ترمیزی یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کی سپرد کر دیتا ہے اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رہتا ہے اس کی پناہ چاہتا ہے اور اپنے معاملات بھی اس کی سپرد کر دیتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ خود کافی ہو جاتا ہے اس کے ہر دور کو قریب کر دیتا ہے اور ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے اور جو اس کے علاوہ دیگر مخلوقات تعویذ ناجائز دواؤں اور مقابر و مزارات کا سہارا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں انہی کے سپرد کر دیتے ہیں جو اسے نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا عقیدہ بھی جاتا ہے اور اللہ سے اس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لہٰذا ایک مسلمان کو سب سے پہلے اپنے عقیدہ کی حفاظت کرنی چاہیے اور کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کا عقیدہ بگڑتا ہو یا اس میں انحراف پیدا ہو جاتا ہے انحراف پیدا ہوتا ہے لہٰذا ناجائز دوائی استعمال نہ کرے نجومیوں کاہنوں اور شعبدہ بازوں کے پاس ہرگز ہرگز نہ جائے اس لیے کہ یہ لوگ آدمی کو اچھا کرنے کے بجائے اس کے دل کو اور بیمار کر دیتے ہیں اور اس کے عقیدہ کو بگاڑ دیتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے اس طرح کی تعویذ بعض حضرات خود اپنے اوپر لٹکاتے ہیں جبکہ انہیں جسمانی طور پر کوئی مرض نہیں ہوتا بلکہ یہ خیالی و وہمی مریض ہوتے ہیں جیسے نظر بد حسد سے خوف وغیرہ کچھ لوگ تو اپنی گاڑی جانور گھر کے دروازہ دکان پر تعویذ لٹکاتے ہیں یہ سب عقیدہ کی کمزوری ہے اللہ تعالیٰ پر توقل کی کمزوری ہے اور عقیدہ و اعتقاد میں کمزوری پیدا ہو جانا ہی دراصل سب سے بڑی بیماری ہے جس کا فوری علاج از حد ضروری ہے جو توحید کی معرفت اور عقیدہ صحیح کے علم ہی سے ہو سکتا ہے فصل یا غیر اللہ کی قسم مخلوق کا وسیلہ اور مخلوق کی دہائی کے احکام کا بیان غیر اللہ کی قسم قسم کو عربی میں حلف کہا جاتا ہے اس سے مراد ہے کسی حکم و فیصلہ کو موقع کرنے کے لیے خصوصی طور پر کسی بڑے اور عظیم شخص یا چیز کا نام لینا چونکہ گائت درجہ کی تعظیم کا مستحق صرف اللہ ہے اس لیے اس کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھانا یا قسم کی وقت نام لینا جائز نہیں ہے علماء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات کی ہی قسم کھائی جا سکتی ہے اسی طرح اس بات پر اجماع اس اسی طرح اس بات پر بھی اجماع ہے کہ غیر اللہ کی قسم کسی حال میں جائز نہیں اس لیے کہ یہ کھلا ہوا شرک ہے اس سلسلے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہما کی روایت بہت ہی واضح ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کیا ترمیزی یہ شرک ازگر ہے لیکن اگر جس کی قسم کھائی جائے وہ قسم کھانے والے کے نزدیک بہت ہی معزز ہستی ہو اور اس کے نازک اس کی عبادت جائز ہو تو اس کی قسم کھانا شرک اکبر ہے جیسا کہ آج ہمارے قبر پرستوں کا حال ہے یہ لوگ صاحب قبر سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے لہذا ان میں سے کسی کو اگر کسی ولی کی قسم کھانے کو کہا جائے تو اس کی قسم نہیں کھاتے ہیں جب تک وہ اپنی قسم میں سچا نہ ہو اور اگر اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کو کہا جائے تو کھا لیتا ہے اگرچہ وہ جھوٹا ہو دراصل قسم میں جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی بے حد تعظیم و تکریم ہوتی ہے اور اس طرح کی تعظیم و تکریم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے میں بھی بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور ہر جگہ اور ہر موقع پر اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والا طوطمہ صورت القلم اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے نیز فرمایا وحفدوان ایمانکم صورت المائدہ اور اب تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو یعنی بوقت ضرورت اور سچائی و نیکی کے معاملہ ہی میں قسم کھاؤ اس لیے کہ بہت زیادہ قسم کھانا اور جھوٹی قسم کھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزہ کرنے کے مترادف ہے جو کمال توحید کے سراسر خلاف ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک و صاف کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اسی حدیث میں آگے یوں آیا ہے اور وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا سامان بنا لیا لہٰذا وہ جب کچھ بیچتا ہے تو اس کی قسم کھا کر اور خریدتا ہے تو اس کی قسم کھا کر زیادہ قسم کھانے کی جو وعید آئی ہے اس سے سا پتہ چلتا ہے کہ زیادہ قسم کھانا حرام ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اور عصم و صفات مقدسہ کی تعظیم و تقریم مخدوش نہ ہو اسی طرح اللہ کی جھوٹی قسم کھانا بھی حرام ہے اسے یمین گموس بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے وصف میں فرمایا کہ یہ لوگ حقیقت حال سے واقف ہونے کے باوجود جوٹی قسم کھاتے ہیں خلاصہ کلام پوائنٹ فرسٹ غیر اللہ جیسی امانت کعبہ مشرفہ یا نبی کریم کی قسم کھانا حرام ہے اور شرک بھی پوائنٹ سیکنڈ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا بھی حرام ہے اسے یمین غموس کہا جاتا ہے پوائنٹ تھرڈ اللہ تعالیٰ کی بکثرت قسم کھانا حرام ہے چاہے وہ اپنی قسم میں سچا کیوں نہ ہو اس لیے کہ بلا ضرورت قسم کھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزہ کرنا ہے پوائنٹ فورتھ اگر سچا ہے تو بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا جائز ہے اللہ کے تقرب کے لیے مخلوق کا توسل توسل کی معنی کسی چیز سے قریب ہونے اور پہنچنے کی ہے اور وسیلہ قربت کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ صورت المائدہ اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے اس سے قریب ہونا وسیلہ کی دو قسمیں ہیں قسم اول مشروع وسیلہ اس کی بھی چند اقسام ہے الف اللہ تعالیٰ کی اسم و صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ولی اللہ الاسماء الحسن فدعوه بها وذر الذین يلحدون فی اسمائه سیجزون ما كانوا یعملون سورة العرا اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں تو اس کے اس کے ناموں سے پکارا کرو اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں گے با سابقہ ایمان اور ان اعمال صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا جنہیں متوسل بجالا بجا لا چکا ہے اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فقف عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار سورہ آل عمران اے پروردگار ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے اے پروردگار ہمارے گناہ ما فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے مہو کر اور ہم کو دنیا سے نیک بندو کے ساتھ اٹھا اور جیسا کہ ان تین اشخاص کے متعلق حدیث میں آیا ہے جن پر چٹان کھسک آئی تھی اور ان کا اور ان پر گار کا دروازہ بند ہو گیا تھا جس سے وہ نکل نہیں پا رہے تھے لہذا انہوں نے نیک اعمال کا توسل اختیار کیا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے چٹان کو کھسکا دیا اور وہ نکل آئے ملاحظہ ہو صحیح بخاری جیم اللہ تعالیٰ کا توسل بذریعہ توحید جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا تھا ارشاد باری ہے فنادا فر ظلمات اللہ الہ اللہ سبحان صورت الانبیاء آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے دال اللہ تعالیٰ کا تواصل اپنی کمزوری و ناتوانی ضرورت و فقر کے اظہار کے ذریعے جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا آیت کریمہ ہے انی مسنی الراحمین و الانبیاء مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے ہاں اللہ تعالیٰ کا توسل و تقرب زندہ بزرگوں اور صالحین کی دعاؤں کے ذریعے جیسے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ جب خشک سالی آتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ام مکرم حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کی درخواست کرتے تھے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے ملاحظہ ہو صحیح بخاری واو اللہ تعالیٰ کا توسل اپنے گناہوں کے اعتراف کے ذریعے ارشاد باری تعالیٰ ہے قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي سورة القصص بولے کہ اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے قسم ثانی غیر مشروع وسیلہ مذکورہ بالا جائز توسل کے علاوہ توسل کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ ناجائز ہوگا جیسے مردوں سے دعا اور سفارش کا تواصل رس رسم کے رتبہ عالیہ کے ذریعے تواصل وغیرہ ناجائز تواصل کی بھی متعدد قسمیں ہیں جو حسب ذیل ہے مردوں سے دعا مانگنا جائز نہیں اس لیے کہ مردہ دعا پر قدرت نہیں رکھتا جیسے کہ وہ زندگی میں رکھتا تھا لہٰذا مردوں سے سفارش طلب کرنا بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ و اجمعین خشک سالی کے موقعوں پر استثقاء کے توسل اور سفارش کے لیے انہی حضرات کے پاس گئے جو اس وقت زندہ موجود تھے جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت یزید بن اسود وغیرہ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ سسم سے روز اتھر کے پاس یا روز اطہر کے باہر اس کی درخواست نہیں کی بلکہ دوسری زندہ ہستی کو پکڑا جیسے حضرت عباس و یزید بن اسود رضی اللہ عنہما وغیرم ایسے ہی ایک موقع پر حضرت عمر رضی عنہ نے یہ دعا فرمائی تھی اے اللہ ہم پہلے اپنے نبی کے ذریعے تیری قربت چاہتے تھے تو ہمیں پلاتا تھا اب ہم اپنے نبی کے چاچا کے توسل سے اس کی درخواست کرتے ہیں لہذا ہمیں پلا صحیح بخاری یہاں پر حضرت عمر اللہ عنہ نے رسول وسلم کی جگہ پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا توسل اختیار کیا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل جائز نہیں تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ و اجمعین ایسا بھی کر سکتے تھے کہ آپ کے روزہ اطھر کے پاس آتے اور آپ کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے جو طلب کرنا ہوتا ہوتا کرتے لیکن چونکہ یہ جائز نہیں تھا اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا نہیں کیا لہذا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا نہیں کیا تو اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ مردوں کا توسل اختیار کرنا صحیح نہیں ہے نہ تو ان کے دعا کے ذریعے اور نہ ہی ان کی سفارش کے ذریعے اگر توصل و سفارش اور دعا کے معاملے میں مردہ زندہ برابر ہوتے تو صحابہ کرام رام رضی اللہ عنہم کبھی بھی رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ کے ام مکرم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو نہیں پکڑتے جو بہرحال آپ کے رتبہ بلند کو نہیں پہنچ سکتے تھے رسول اللہ وسلم یا کسی دوسرے کے مقام و منصب کے ذریعے تواصل جائز نہیں اس سلسلہ کی جو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے جب تم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگو تو میرے جہ و عزت کے وسیلے سے مانگو اس لیے کہ میری جہ و منزلت اللہ تعالیٰ کے منزل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے یہ حدیث سراسر موضوع و جھوٹی ہے ملاحظہ ہو مجمع الفتویٰ معتبر کتب حدیث میں نہیں ملتی اور نہ ہی کسی محدث و عالم دین نے اس کو حدیث کہا ہے لہٰذا اس کی بنیاد پر کوئی عمل کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ عبادت کی اس بات کے لیے قرآن و حدیث سے سری دلیل کی ضرورت ہے مخلوق میں سے کسی کی ذات کا توسل جائز نہیں اس لیے کہ یہ کھلا ہوا شرک ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے کسی بندہ کا وسیلہ پکڑنا صحیح نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے سوال کو دعا کی قبولیت کا سبب نہیں بنایا ہے اور نہ ہی اپنے بندے کے لیے اس کو جائز قرار دیا ہے مخلوق کے حق کے ذریعے توسل دو وجہوں سے جائز نہیں اول اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بے شمار فضل و احسان ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ سورة صورت الروم اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم ہے اطاعت گزار کو جو جزا ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام سے ملتا ہے یہاں بدلہ و عوض کا معاملہ نہیں ہوتا جیسا کہ مخلوق کے مابین عام طور سے ہوتا ہے دوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مخلوق کو فضل و انعام کا جو حق پہنچتا ہے یہ خصوصی حق ہے غیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لہٰذا اگر کوئی مستحق شخص مستحق شخص کے توسل سے یہ حق حاصل کرنا چاہے تو یہ ایک بیرونی معاملہ سے توسل چاہنے والا ہوگا اور یہ عمل اس کو کچھ فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوگا جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جس کے الفاظ یہ ہے میں سائلن کے حق کے ذریعے سوال کرتا ہوں تو یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے یہ سب کے نزدیک ضعیف ہے جیسے کہ بعض محدثین نے فرمایا ہے جس حدیث کا درجہ یہ ہو اس کو عقیدہ جیسے اہم معاملہ میں دلیل بنانا صحیح نہیں ہے پھر اس میں کسی خاص شخص کی حق کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ عام طور پر سائلین کے حق کا واسطہ دیا گیا ہے اور سائلین کا حق ہے کہ ان کی مرادیں پوری ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے پھر یہ ایسا حق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود سے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے کسی دوسرے نے اس پر واجب قرار نہیں دیا لہٰذا اس سے توسل حاصل کرنا خود اللہ تعالیٰ کے سچے وعدہ کے ذریعے توسل حاصل کرنا ہے نہ کہ کسی مخلوق کے حق کے ذریعے مخلوق کو پکارنے اور اس سے مدد چاہنے کا حکم الاستعانہ کہتے ہیں مدد چاہنے اور کسی معاملہ میں کسی سے تائید و تقویت حاصل کرنے کو الاستغاثہ کہتے ہیں کسی پریشانی و شدت کو دور کرنے کی درخواست کرنے کو لہذا مخلوق سے استعانت و استغاثہ کی دو قسمیں ہیں اول جتنا مخلوق کے بس میں ہے اتنا ہی اس سے طلب کرنا جائز ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے و عَلَى البر على البر والتقوى سورة المائدة اور نیکی اور پرہیزگاری کی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصہ میں بھی فرمایا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِن عَدُوِّهِ سورة القصص جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ سے مدد طلب کی جنگ وغیرہ کے موقعوں پر بھی ایک شخص اپنے انصار و اعوان کو اس طرح کے تعاون و مدد کے لیے پکارتا ہے دوم جو مخلوق کے بس میں نہ ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی اس پر قدرت رکھتا ہو اس کو مخلوق سے مانگنا جیسے مردوں سے استغاثہ کرنا یا مدد مانگنا یا زندو سے ایسی چیزیں طلب کرنا جس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے جیسے مریضوں کی شفا یابی مصائب کا ازالہ تکلیف دور کرنا اس طرح سے مخلوق سے کچھ مانگنا جائز نہیں یہ شرک اکبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک منافق مسلمانوں کو خوب پریشان کیا کرتا تھا منافق کی شرارت دیکھ کر ایک مسلمان نے کہا چلو اس منافق کی سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرے یہ سن کر آپ سسم نے فرمایا مجھ سے مدد طلب نہیں کی جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے تبرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی کو ناپسند فرمایا جبکہ آپ اس پر قادر تھے لیکن توحید خالص کی حفاظت اور شرک کی راہوں کو بند کرنے کے لیے اور اپنے رب کے سامنے تواز و انکساری اور اپنی امت کو اقوال و افعال میں وسائل شرک سے بچانے کے لیے ایسا فرمایا اپنی زندگی میں اس قد اس پر قدرت رکھنے کے باوجود جب آپ نے ایسا فرمایا تو پھر آپ کے وصال کے بعد اس کی جرت کیسے کی جا سکتی ہے اور آپ سے وہ چیزیں بھی کیسے طلب کی جا سکتی ہے جن پر آپ قادر نہیں ہے پھر جب یہ چیزیں آپ کے ساتھ جائز نہیں تو کسی ولی یا بزرگ یا غیر کے ساتھ کیسے جائز ہو سکتی ہے